عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی پیزان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے جنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی فیضان مدینہ میں لمحات مسیرت ہے دیوان بڑے خوش ہیں نہر بھائی فیضان مدینہ میں الفت کے قوت کے کیا خوب مناظر ہے گویا ہے سگے بھائی فیضان مدینہ میں اپنے ہو یا بیگا جیسے سے ہوشلائی جب بھی گھر میں داخل ہو تو دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کرنا چاہیے تو اب شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا چلین لیکن خالی سننے میں سے ذہن بن جائے گا ضروری ہے کہ آدت بنانی پڑے گی سیریس نہیں ہے ان شاء اللہ اللہ کیرل سنت کے اس مدنی گلدستے کو آپ Facebook slash Ilyas Qadri Ziyai پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اس پر بھی یہ آپ کو انشاءاللہ ملے گا یہ اعلان ان لوگوں کے لیے ہے جو فیس بک یوزر ہے جی وہ فیس بک یوزر پہلے سے ورنہ جو نہیں ہے ان کو دو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اس چکر میں پڑھنا مت ہاں۔ اتنا یہ گنا بھرا اس میں ماحول ہوتا ہے ہم نے سوچ سمجھ کر اس میں قدم رکھا ہے کہ اب جو مانتے ہی نہیں جو اس میں مبتلا ہیں اور چاروں طرف اس میں گندگیاں بکھری ہوئی ہیں تو اس میں جا کر اپنے تھوڑی وہ صفائی کر کے آ جائے کہ جب یہ عقیدوں کا خون ہو رہا ہے ایمان کا خون ہو رہا ہے اس میں اپنے اعمال کا خون ہو رہا ہے فحاشی اریانی جو بولو وہ اس میں کم ہے میں بولوں اتنا اس میں بھرا ہوا ہے تو ہم جا کر اس میں کہ چلو ہم تھوڑا اللہ کا نام لے لیتے ہیں اس کے اندر جا کر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس میں اللہ کا نام سننے کے لیے آ جائیں آپ اللہ کا نام مدنی چینل پر سن لیا کریں سننا تو پر اجتماع میں سن لیا کریں اس میں نہیں جانا بلکہ اگر آپ کا ذہن بندہ اس کو بند کر دیں اب ہم کو مت دیکھنا کوئی ضرورت نہیں آپ کے دیکھنے کی آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے اتنی تباہی ہے ایک اسلامی بھائی ہے انہوں نے مجھے بتایا میں فیس بک یوزر تھا بولا میں آپ کو بتاؤں گا نہیں بتا ہی نہیں سکتا میری کوئی یعنی کہ دنیا کا کوئی فرقہ ایسی گستاخی نہیں کر سکتا جیسی گستاخی مجھے فیس بک میں ایک کوئی کلپ نظر آیا اور اس کے بعد میں نے کان پکڑے تو باقی کہ آپ تو فیس بک نہیں چاہیے میں اس پہ نہ چھوڑ دیا یہ کون ایک جس کا دل دل زندہ تھا کہ ایسی گستاخی میں ایسا فیس بک دیکھوں جس میں یوں بھی ہوتا ہے یوں بھی ہوتا ہے یوں بھی ہوتا ہے یوں بھی نہیں یہ شیطان آپ کو لولی پوپ دے گا کہ یار ذرا تو تھے کیا بولتے اپنے کو معلومات ہوگی بھائی پہلے اپنے اسلام کی معلومات کر لو جب اس کی معلومات پوری کر لو تو کسی مفتی اسلام نے مشورہ کر لے رکھا کہ بالکل اپنی معلومات پوری کر لی ہے اب جاؤں فیس بک میں تو جو جواب دے تو پھر مجھے پوچھ لینا ان سے مسئلہ پوچھنا مفتی صاحب سے مشورہ مجھ سے لے لینا سے ہاں، نہیں تو بھائی ایسے مفتی بھی ملیں گے جو فیس بک یوزر ہوں گے کوئی تعجب نہیں ہے کیونکہ بہت یعنی ہے وہ دنیا تباہی کی طرف تیزی سے جا رہی ہے اللہ تعالی ہمیں بچا لے اپنے محبوب کے صدقے کربلا والوں کے صدقے ہمیں ہمیں کوئی ایسے نہیں ہوں گے جو اس کے ذریعے فوائد پہنچا رہے ہوں نہ فیس بک نہیں جو مطلب اپنی میں تو فیس بک کے حالانکہ مجھے نہ یوز کرنا آتا ہے نہ میں یوزر ہوں میں تو فیس بک کا گاہک بولتا تھا میرے گاہک میرے گاہک ابو سمجھا کہ یوزر یوزر یوزر کہلاتا ہے تو خیر وہ کا سنا تو تھا میرے لیکن وہ مطلب مطلب آپ اپنا کو کو آتا جاتا ہے نہیں یہ فیس بک کا کچھ میرے کو آتا نہیں مطلب کیسے چلاتے ہیں کیسے جاتے ہیں نہ میں فیس بک یوزر ہوں نہ میں فیس بک کا گاہک ہوں نہ اس کو میں پسند کرتا ہوں میری نسلوں میں بھی اللہ کسی کو فیس بک یوزر نہ بنائے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دے اس مرض سے ٹیلی فورنیا یہ وہ سب پرانی بیماریاں ہو گئی یہ کینسر سے بھی خوفناک بیماری ہے یہ ایمان لے لے تو شاید پتہ بھی نہ چلے تو میرے جو جتنے بھی ہیں میرے جو مجھے اپنا کہتے ہیں ان کو ان کے آگے ان کی بھلائی کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں فیس بک آپ اس سے باز آ جائیں ہم بولتے رہیں گے فیس بک میں یہ آئے گا وہ آئے گا میں آتا رہوں گا میں آتا رہوں گا لیکن میں خود نہیں دیکھتا اس کو میں صرف میں نا صفائی کرنے کے لیے میں گھستا ہوں اندر یہ بھی مجھے میرا ذہن بنایا گیا کہ آپ ایسا کریں تو میری بھی سمجھ میں آ گیا کہ ٹھیک ہے ہم نے انٹرنیٹ کو بھی تو لیا ہی ہے نا انٹرنیٹ کو ٹھاؤکا توڑی ہے اچھا توڑی ہے اس میں بھی بہت برائی ہیں لیکن ہم انٹرنیٹ کے ذریعے نیکی کی دعوت دے رہے ہیں تو اس کے لیے ہم آپ کو سننے کے لیے نہیں بلا رہے کہ آپ فیس بک میں ہماری نیکی کی دعوت سنو سننا ہے مدنی چینل یہ ڈبل بارہ گھنٹے آپ کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو وہاں مت دوڑو کیونکہ جتنے بھی فیس بک میں میرے یہ کلپ جا رہے ہیں تو یہ عام طور پہ مدری چینل پر بھی دکھائے جاتے ہیں ہم مطلب اس میں باپا کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا کے نام کو ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک نہیں ہوتے کئی ایسے راستے ہیں تو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے جو برائیاں پھیل رہی ہیں سوشل ویب سائٹس کے ذریعے ہم اس کے خلاف کلام کریں گے کہ سوشل میڈیا کیونکہ یہ ایک کچھ اور کے دوسرا دوسرے کچھ کے تیسرا تیسرے کچھ ہو کے چوتھا تو سوشل میڈیا کے ذریعے جو تباہیاں پھیل رہی ہیں ہم ان کو بالکل وہ کہتے یعنی ہیں جو جس کا نام میں نے وہ فیس بک دیا یہ ہے سوشل میڈیا یہ سوشل میڈیا اچھا۔ کی ایک قسم ہے دیکھو میری حالت یہ ہے لیکن ڈائریکٹ ایک کمپنی ہے اچھا اچھا ہاں تو یہ بہرحال جو بھی میں نے اس کے بارے میں کہا وہ سوشل میڈیا پر اس کو کنورٹ کر دیں منتقل کر دیں تو اس میں نہیں جانا ہے ہاں، اپنا کام نہیں ہے مسلمانوں کا کام نہیں ہے اس میں اتنے اس کے یوزر بڑھ گئے مسلمان کہ جس کی انتہا نہیں اور اس میں کیا بلائی لائے اب میں نے تو دیکھو اس میں ایک آدھی آدھے منٹ کا ہوگا زیادہ نہیں دیکھیں گے دیکھو پانچ دس بارہ منٹ یہ نہیں دیکھیں گے مشکل ہے اس کا آدھے منٹ کا ہو ایک منٹ کا ہو تو یہ شاید دیکھیں گے کہ میں نے ایک نیکی کی دعوت دی حالانکہ اس میں بہت تفصیل ہے اس میں اپنے بولنے یاد تو فیضان بسم اللہ بھری پڑی ہے کہ میں نے کہا ایک مسین کو بتا دو بسم اللہ پڑھ کر یہ دروازہ بند کیا کرے ایک کی اگر یاد کر لیں تو ان کی مہربانی ہے پون منٹ سے بھی کم ہے تو دلچسپی یہ ویسے اگر سادگی سے بیان کر دیں تو اتنا یہ اس طرح کی مخلوق شاید نہیں دیکھے گی کم انٹرسٹ لے گی پر یہ دروازہ بند کر کے دکھایا چل کے دکھایا گھوم کے دکھایا تو یہ ایک نفس کو دلچسپی ہوتی ہے ہمیں تو ثواب کی نیت سے کرنا ہے نیکی کی دعوت خالی فوٹو نہیں دینے میرے کو میں نے میں نے جب مجھ سے بعد میں نے کہا یہی کہا کہ میرے یہ پوز وہ پوز موزے پہننے کے پودوں کیا کیا لوگوں نے چڑھا دی کہ وہ جب ساؤتھ میں تھا تو مجھے نگران شوران نے بعد میں بتایا تھا ابھی تم ہر وقت لائیو ہو یہ فیس یوزر یہ سوشل میڈیا یوزر سمجھ لو یہ چاروں طرف پھر رہے تھے میرے وہاں کوئی کوئی ہاری سے خادم تو تھا نہیں ان پر روپ جا رہے اختیارات تھے بٹن چھینک ماری جا رہی ہے یہ <coughs> کھنکارا جا رہا ہے یعنی جو سمجھ میں آیا ہو انہوں نے چڑھایا ہوگا ہر وقت میں لائیو تھا جب جب عوام میں تھا تو اس طرح مجھے بتایا کہ موزے پہننے کے بھی دیے بولا اس سے عجیب عجیب آپ کے دیے اس میں بتانے مجھے کسی نے بتایا کیا کریں دے اس لیے بولا لائیو ہو تو ابھی مطلب ہر وقت آپ کو چوکنا رہنا ہے اب یہ ان لوگوں سے چوکنا رہوں اور من وہ اپنے کرامن کاتے سے چوک کرنا نہ رہوں اس میں نہیں اپنے عبرت کا مدنی پھول کہ جب یہ ان لوگوں سے موبائل والوں سے ڈر لگتا ہے کہ یہ چڑھا دیں گے ابھی کہیں اپنے کو کوئی ایسی حرکت میں تو اپنے کرامن کاتبین سے چوک کرنے نہ رہے کہ ان کو غلط نہ لکھوائیں ہم صحیح صحیح لکھوائیں ان کا اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے کوئی لمحے کا کروڑواں حصہ ہم اس سے چھپ ہی نہیں سکتے اس کی نافرمانی سے بچ کرنا رہے یعنی ان سے سوشل میڈیا سے تو ڈر لگ رہا ہے افسوس اللہ سے کاش ہمیں ڈر لگتا تو اس میں بھی مدنی پھول ہمارے لیے ہر معاملے میں عبرت کے مدنی پھول نکل سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں نا اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے ہم سے ہمیشہ کے لیے میرا رب راضی ہو جائے میں گناہوں سے محفوظ فرمائے الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جس اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اغلو مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی ہر لب پہ دعا آئی سے دعین شام ابھی جو باپا فرما رہے تھے اپنے بیان میں سوشل میڈیا کے اوپر اب ایک یہ ہم دوستوں کے لیے چیٹنگ وغیرہ فیس بک پر اب اس کو استعمال کرنا ہر جگہ سوشل میڈیا کی کیا ہم استعمال کریں یا ایسے نہ کریں کنفیوز ہو آپ جی یار ہمیں بابا نے ابھی اپنے مدی مذاکر میں فیشن کے بارے میں بتایا ہمارے کچھ تو شوق ہے فیشن کے کیا ہم پینٹ شرٹ فیشنیبل پہن نہیں سکتے یہ شوق پورا نہیں کر سکتے اپنا بائی چانس سوشل میڈیا اور فیشل دونوں ہی تو گناہ ہے نا یار ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ اس پہ بحث کرنے یا گناہ وغیرہ ہم کہیں اس سے اچھا ہم ابو کو کال کرتا ہوں ابو میں وقت نیا فرماتے تو ہم ابو سے جا کے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں میں کال کرتا ہوں ابو کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی بیٹا حکم میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس وقت مدنی مذاکرہ میں آیا تھا کچھ دیر پہلے مذاکرہ کا اختتام ہوا تو کچھ فیشن کے حوالے سے کچھ سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں نا تو میں چاہ رہا تھا کہ اگر آپ وقت نیا فرماتے ہو تو دوستوں کو لے کے میں اوپر آ جاؤں آپ کے پاس ٹھیک ہے بیٹا یہ مدنی چینل کا جو مکتب ہے نا جس سے ہمارے مشورے ہوتے ہیں میں وہیں اسلامی بھائی کے ساتھ موجود ہوں آپ آ جائیں تخیر خیر گا ٹھیک ہے بیٹا حاضر ہو رہا ہوں السلام علیکم دیکھا ہے نا آپ نے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی دیکھا دیکھا دیکھا ٹھیک ہے بیٹا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ چلو یار اجازت مل گئی ہے ہم ابو کے اوپر چلتے ہیں چلو تیرا شکر مالا دیا مدنی نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول تیرا شکر مالا دیا مدنی ماحول تیرا شکر ہے سک دقیندو ہے سک جسے خی سے گیا مدنی ماہ جسے خیر سے گیا مدنی ماہ تو آبے نمازی دیتا نمازی تو آ دیتا نمازی تو آبے نمازی ہے دیتا نمازی خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول خدا کے کرم سے بنا مدنی ماحول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چلے بیٹا قیامت تلکیا الہی سلامت رہے تیرے اتار کا مدنی ماحول رہے تیرے اطار کامدنی ماحول تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول تیرا شکر مالا دیا مدنی مدنی مذاکرے میں آپ سب کی آمد مرحبا ماشاء اللہ اچھا لگا کہ آپ سب کو مدنی مذاکرے کا جو جو حصہ ملا آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوالات ہیں انشاءاللہ مل جل کر دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے ایسا اگر پہلے نام وغیرہ اگر تعارف ہو جائے تھوڑا حامد بھائی اور مدنی بھائی اور یہ سب مل کر آئے اب دیکھیں تعارف کروا دیں عتیق الرحمان میرا نام محمد عتیق اتاری میں نے بھی انٹر کے ایگزام دیے الحمد للہ انٹر میرا کلیئر ہو چکا ہے میرا نام محمد رمضان رضا اتاری ہے میں نے میٹرک کے پیپر دے چکا ہوں کلیئر ہو چکے اور جامعہ المدینہ میں ایڈمیشن بھی میرا نام محمد وقاص ہے میں نے میٹرک کے پیپر دیے ہیں الحمد للہ اس میں کلیئر ہو گیا ابھی فرسٹ ایئر میں جاؤں میرا نام محمد حسین رضا تاری ہے میں نے فرسٹ ایئر کے ایگزام دے دیے ہیں اور اس میں کلیئر بھی ہو چکا ہوں ان شاء اللہ ابھی آگے سیکنڈ ایئر کا ایڈمیشن لوں گا محمد مدنی رضا تاری اور والد صاحب کے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں فی الحال کاروبار میں ہاتھ میرا نام محمد مزمل اتاری اور میں بی بی اے کر رہا ہوں کراچی میں سی بی ایم یونیورسٹی سے میرا نام مبین رضا اتاری ہے میں ابھی میٹرک میں ہوں میرا نام عبد الرحمان سور وردی ہے میں درس نظامی کر رہا ہوں ماشاء اللہ مرحبا یعنی ایسا بنیادی طور پر یہ جو ایج گروپ ہے یہ اور تیرہ سے سترہ اٹھارہ سال کی عمر ہے نا یہ صحیح جج کیا میں نے اسی رینج کے اندر ہوں گے آپ انیس تک اچھا ماشاء اللہ مرحبا لبائک یہ مطلب عمر کچھ کہلائے ہیں جو ٹیم میں آئے گا اسی کو لائے منع کر دیا میں ملا دوست ہی تھے جو آنا کچھ اس طرح ہوا تھا کہ جی، جی. ملنے کے آخر میں باپا نے کچھ پیشن کے بارے میں فرمایا کچھ سوشل میڈیا کے بارے میں کافی ٹائم سے زیادہ فرما رہے ہیں آپ باپا تو ان کے ذہن میں کچھ ایسے سوالات پیدا ہو گئے تھے کہ کیا نہیں یوز کر سکتے ہم یہ یوتھ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے ہمارا ہم تو پریشر بھی نہیں دے سکتا فیشن جو نئے آتے ہیں تھوڑے بہت کرتے ہیں فیشن اپنے شوق پورے کر لیتے ہیں اس میں بھی ہر جگہ تو اس کا بہرو میں کے جو سوالات ہیں کوشش کرتے ہیں پوچھیں کیا پوچھ رہے ہیں آپ کو آتا ہوگا تو عرض کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آج جو باپا نے مدنی مذاکرے میں سوشل میڈیا کے استعمال پر جو کچھ ارشاد فرمایا بہر ہم کسی پرٹیکولر کمپنی کا نام یا کسی پرٹیکولر ہم برانڈ کا نام نہیں لیتے ٹھیک ہے نا تو سوشل میڈیا میں پھر بہت سارے میڈیم آ جاتے ہیں ہر کوئی اپنی اپنی چوائس کے تحت چل رہا ہوتا ہے کسی پہ زیادہ رش ہے کسی پہ کم رش ہوگا تو انہوں نے تو ایک نارمل سے بات کی ہے کہ ایسا ایسا ہونا چاہیے تو اگر اس میں اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھیں ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے مجھے سوشل میڈیا کے سے متعلق ایک سوال کرنا ہے اس کا ایک پہلو ہے کنسیشن پیجز کے نام سے کنسیشن پیج پہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کے دل کی بات ہوتی ہے وہ اس کنسیشن پیج پہ اپنے لکھوا دیتا ہے جو پیج کو چلا رہا ہوتا ہے آنر جو ہوتا ہے پیج کا ایڈمن اس کو وہ میسج کر دیتے ہیں میرے دل میں یہ بات ہے آپ اس کو لکھ دیجیے لیکن جو ایڈمن ہوتا ہے وہ اس کا نام شو نہیں کرتا ہے اور اس کی بات کو دنیا کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ اس بندے کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے اور یہ کسی کو پسند کرتا ہے اس میں اکثر لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کے سامنے نہیں کہہ سکتا ہے تو وہ اس پیج پہ میسج کر دیتا ہے کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے یہ اس کلاس میں یہ اس گروپ میں یہ یہ پڑھ یہ اس کا بیگ کا کلر یہ ہے یہ ایسے کپڑے پہنتی ہے ایسے ایکسیٹرا ایکسیٹرا وہ اس کی ساری انفارمیشن اس پہ دے دیتا ہے اب وہ جو لڑکی تو پیج پر اگر ہوتی ہے تو پہچان جاتی ہے کہ ہاں کوئی ہے لڑکا جو مجھے فالو کر رہا ہے میرے پیچھے ہے مطلب مجھے لائک کرتا ہے تو اس طرح مطلب اور قسم کی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی کسی کو پسند نہیں ہے جیسے ایک شخص کو دوسرا شخص پسند نہیں ہے وہ اس کی برائی اس کے منہ پہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کنسیشن پیج پہ وہ جا کر اس کی برائی کر دیتا ہے اور اس کا نام نہیں آتا ہے مطلب اپنے دل کی بھڑاس سو جا کے اس پہ نکال دیتا ہے کنفیشن پیج پہ تو مطلب اس کو لوگ اس طرح یوز کرتے ہیں کہ اس پہ ہم اپنی دل کی وہ بات کہہ سکتے ہیں جو ہم دنیا کے سامنے نہیں کہہ سکتے ہیں ہم کنفیس کر لیتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں کہ ایسا کرنا کیسا ہے آپ کو پتا ہے کنفیس کا لفظ کہاں سے ہے میں نے یہ کنفیس کا لفظ پہلی بار ایک اس سے عیسائی مذہب کے بندے سے سنا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم چرچ جاتے ہیں اور کنفیشن کرتے ہیں گاڈ کے سامنے کہ ہم نے یہ گناہ کرا ہے انہوں نے جو اپنے جو بڑے بنائے ہوتے ہیں نا کرسچینٹی میں تو یہ وہاں جا کر اپنے کسی بھی بات کا گنا کا اقرار کرتے ہیں یہ پرانی میرے کو انفارمیشن اب وہ کوئی لیٹسٹ ورژن ہو اس کا تو مجھے پتا نہیں ہے پرانی اپڈیٹس تو یہی ہوتی ہیں یہی ہے نا پرسپیکٹو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایج کے ایک ایسے طبقے میں وہ پہنچ جاتے ہیں جس میں ان کو اپنی غلطیاں فیل ہو رہی ہوتی کہ ہم نے یہ غلط کام کرا ہم نے یہ غلط کام کرا ہے پھر وہ جاتے ہیں وہاں پر اپنے جو پادری جو ان کا ہوتا ہے وہ پادری کے سامنے یہ کنفیس کرتے ہیں وہ بولتا ہے تم میرے سامنے کنفیس کرو میں غور سے تمہیں مطلب یہ تمہارے سارے اور ان کے نظر یہ ہے کہ یہ کریں گے تو ہمارا وہ دھل جائے گا اقرار کر لیا ہم نے گناہ کا اقرار کر لیا اچھا اب بیٹا ایک بات جو ہماری میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنی بھی ڈسکشنز ہوں گی آپ کے جتنے بھی ایشوز ہوں گے اس میں چند ایک بیسک کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور مین بیسک یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے اپنے اسکول کا انٹروڈکشن دیا آپ کو میٹرک ہے کوئی یہ ہے کوئی وہ ہے میں آپ کے اسکول میں نہیں پڑھتا ٹھیک ہے میں آپ کے انسٹیٹیوشن میں میں نہیں پڑھتا نہ مجھ پر آپ کے یونیفارم کی پابندی ہے نہ مجھ پر آپ کے ٹائمنگ کی پابندی ہے نہ مجھ پر آپ کی کسی ڈسپلن کی پابندی ہے نارمل ہے میں تک سویلین ہو گیا نا نارمل آدمی ہو گیا میں جب بھی آؤں گا میں جتنے بجے آؤں گا مجھے کوئی گیٹ پہ پوچھے گا تو میں آپ کے ادارے کا یا آپ کے اس انسٹیٹیوشن کا فرد نہیں ہوں تو جب میں نے آپ کے کسی انسٹیٹیوشن کو اور آپ کے ادارے کو ایڈمیشن ہی نہیں لیا تو جب ایڈمیشن لوں گا تو اس کے جتنے بھی رولس اینڈ ریگولیشنس ہوں گے وہ مجھ پر اپلائی ہوں گے نا بیٹا ادروائز تو مجھ پر اپلائی نہیں ہو رہا ہے یہ ایک صرف میں نے ایک ایگزامپل دی ہے اب جو بھی ہم سوچیں گے تو سب سے پہلے ہمارے نزدیک ایک سوال ہے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے اسلام کو اپنا دین و اپنا مذہب مانا ہوا ہے اور یہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے یہ تو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے دا دینا دا اللہ اسلام کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین دین اسلام ہے اب دین اسلام کی جو اصول ہیں اب چونکہ ہم دین اسلام قبول کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اس دین پر استقامت عطا فرمائے قائم رکھے اور کسی لمحے بھی یہ دین ہم سے جدا نہ ہو یہ مذہب یہ اسلام ہم سے جدا نہ ہو اللہ ایمان ہمارے روئے روئے میں راسخ فرما دے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے بیٹا اب آتے ہیں ہم اس پر کہ اس معاملے میں جو آپ نے سوال کیا اس معاملے میں ہمارا دین اور ہمارا مذہب ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے ڈیفینیٹلی ہم نے رہنمائی لینی ہی رہنما سے ہے جو گائیڈ کرنے والی جو شے ہے ہمارے پاس وہ قرآن ہے حدیث ہے اور اس کے نتیجے میں جو بزرگوں کی ارشادت ہے وہی ہم کو گائڈ کریں گے نا اور آپ مشورہ کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے اپنے ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ کسی کالج یا یونیورسٹی میں نہیں گئے آپ ایک مذہبی ادارے میں فیدان مدینہ میں آئے ایک مسجد ہے اس کے ساتھ ایک مدرسہ ہے آج مدنی چینل میں ہے میرا اپنا گیٹ اپ مذہبی ہے میرے کو کوٹ ٹائی پہن کر بیٹھا ہوا نہیں ہوں کہ میں آپ کو کوئی جیسے کہ جیسے پروفیسر لیکچر دیتے ہیں میں اس طرح تو کروں گا نہیں یہ آپ کا پلس ہے نا کہ آپ اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہاں ہیں جہاں کو دین سمجھایا جائے یہ آپ کا اپنا پلس ہے یہ آپ کی اپنی پوزیٹو مینٹلٹی کہیں گے نا کیا چلو ہمارا دین کیا کہتا ہے ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اور ہم جو سوچتے ہیں وہ سوچ صحیح ہے یا غلط ہے اس معاملے میں اپنی دینی رہنمائی لیتے ہیں یہ تو ایک اپریشیٹ کرنے والی بات ہے آپ کو مطلب ہر کو تھوڑی ہو کو جاتا ہے آپ لوگ تو کتنے سارے نیٹ یوزر ہوتے ہیں گوگل پہ گئے یا کسی بھی ویب سائٹ پہ گئے سرچ انجن پہ گئے اور وہاں جا کر آپ نے کیا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے وہاں سے جو جواب آیا آپ نے سمجھا کسی مفتی نے جواب دے دیا جواب بولیں گے بھائی میں نے نیٹ سے سرچ کیا تھا انٹرنیٹ نے بتایا تھا فلاں ویب سائٹ نے بتایا تھا تو وہاں کو مفتی اعظم سو مفتی اعظم بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کو جواب دے دیا ہے وہ ایک ہر آدمی کی ایک ریسرچ ہے اس نے جا کر وہاں پر اپنی ریسرچ شیئر کر دی تو اب اسلام کا تصور کیا بیٹا آدمی اگر غلطی کرتا ہے تو کہاں آ کر اپنی غلطی کا اقرار کرے گا توبہ کرنی ہے رجوع کرنا ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے تو ہمیں اسلام کون سی کون سا راستہ بتا ہم نے وہ راستہ دیکھنا ہے اچھا یہاں پر فلاں کو آپ نے اپنی کسی جذبے پر کسی چیز پر گواہ کر لیا تو کیا اس کو اس چیز پر گواہ کرنے کی شریعت نے اجازت دی تھی آپ نے جو دو تین اگزامپل دی تو کیا یہ درست ہے کہ اگر یہ ایڈمین جو ہے جو پیج ایڈمین ہے میں اسی کو اٹھاتا ہوں ٹھیک ہے اس پیج ایڈمین سے اگر میں اس سے سوال کروں کہ فلاں نے فلاں لڑکی کا یہ ہولیا بیان کیا اور یہ ہولیا بیان کرنے کا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں ایڈمین کو اس نے وہ لڑکی کا ہولیا بیان کیا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اس پیج کے ذریعے اس کو پیغام دینا چاہتا ہوں ایڈمن سے میں سوال کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا چونکہ اگر آپ کہہ رہے تو اس کا مطلب یہ ایک پیجز بنے ہوئے ہوں گے اور یوز ہو رہا ہوگا اور اس میں ایک دلچسپی لگ رہی ہے ایک نف کی شرارت لگ رہی ہے اب ایڈمن جب اس پوری اس کو دیکھے گا اور جب اس کو دیکھے گا یار یہ ہے کون تو پتا چلے گا یہ اس کی بہن تھی اب ایڈمن پہ کیا گزرے گی کیا ایڈمن اس چیز کو لائک کرے گا کہ یار ایک آدمی چلو ٹھیک ہے اگر کسی کو میری بہن پسند آ گئی ہے اور وہ شریعت کے مطابق اس کو پیغام دیتا ہے نکاح کا پیغام دے گا محبت کا پیغام تو ہمارے یہاں تو فضول ہے محبت کا پیغام تھوڑی دیا جاتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے یہ تھوڑی ہوتا ہے محبت محبت ہو گئی ہو گئی محبت کا پیغام نہیں ہوتا پیغام تو شادی کا ہوتا ہے تو اب اگر اس نے کسی کو شادی کا پیغام دینا ہے تو ایک تمیز کے دائرے میں دے گا نا ہمارے ماں باپ نے بھی تو شادی کی ہے ماں باپ نے شادی کی تو پیدا ہوئے نا تو شادی کا پیغام دینے کا ایک اخلاقی طریقہ کار ہے تو وہ طریقہ کار ہوگا لیکن اب اس کو پتا چلے کہ یہ آدمی میری بہن سے محبت کر رہا ہے اور اتنے بڑے پیج کے اوپر اور سینکڑوں ہزاروں کے بیچ میں یہ میری بہن کے سارے استاف بیان کر رہا ہے ڈیفینیٹلی وہ ایڈمن کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا میری جو عقل میں آتی ہے اور اگر قبول کرے گا تو اب ڈیفینیٹلی آپ بھی سمجھ جائیں گے کہ یار اس کی غیرت غیرت ہوتی تو قبول کیسے کرتا وہ اگر کوئی عام آدمی بھی سڑک چلتے چلتے بھی ہماری بہن برکے میں بھی ہوگی نا اور سڑک پر آتے آتے بھی اگر آپ کی نظر پڑے گی کہ کوئی غیر آدمی آپ کی بہن کو برقے میں بھی جہاں کرائے تب بھی آپ کی غیرت جوش کھائے گی یہ تو فکری سی بات ہے تو اچھا جس نے یہ لکھا کہ مجھے یہ یہ پسند ہے لکھ دیا اب اس کے دوسرے پیڑوں پر چلتے ہیں کہ بکر نے جس باتیں لکھی کہ جناب یہ یوں ہے یہ یوں ہے چلتی ہے تو یوں لگتی ہے نہ کپڑے یوں پہنتی ہے نہ چہرہ یوں ہے بال یوں ہے اے سی ہے ویسی ہے بس یہی ہے اس کام کے سائڈ افیکٹ نفرت لڑائی بے حیائی یہ تمام فیکٹر تو کم از کم اس میں آ ہی رہے جیسا مزہ آ رہا ہوتا ہے نا ہمیں لڑکی بھی امپریس ہوتی ہے یار پوری دنیا کے سامنے مجھے آئی لو یو فلم کا دیا ہوا تصور تو ہوگا لیکن اسلام کا تو تصور یہ نہیں ہے اس کو دیکھ کر کسی نے یہ نہیں کہا کہ یار بہت سوبر آدمی ہے اس کو دیکھ کر یہ کہیں گے یار کیا چھچوڑا ہے لڑکا یار کھول کھولا اور یہ چڑھائی تو اس میں چڑھائی ایسی کون سی کباہت بیان کرنا چاہ رہے ہیں ہر مزے کا نتیجہ اچھا تو نہیں نہ ہوتا فلموں میں دکھاتے تین دوست ہیں پانچ چھ گرل فرینڈ ہیں وہ ڈسکو میں جانا تو آج کل کے بھی نوجوان بھی کوئی بھی وہ اسی طرح جائے جا رہا ہے اس نے ایک پیج بنا دیا اس نے ایک بندے کو انوائٹ کر دیا کہ آپ اپنے فرینڈس کو اس پیج پہ لے کر آؤ آپ تو سوشل میڈیا پر جس کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں آپ تو اس کے سامنے اپنا اسٹیٹس بیان کر رہے ہیں جب اس نے کسی غلط چیز کو دیکھ کر قبول کر لیا تو جب اس کے سامنے اچھی چیز لائیں گے دوست تو اس کو بھی قبول کر لیں ہمارا دوست ایک بہت اچھی ڈریسنگ کر کے آتا ہے ہمارا بھی ہے یار ہم اس کو فالو کریں کمپلیکس ہے یا نہیں ہے کھوکھلے کی کاپی کرنا تو کھوکھلا ہی بننا ہے نہیں میز جیسا لگوں کوئی میرے جیسا کیوں نہ لگے انڈے کے اندر چوسے کو باہر کی دنیا کا جیسا پتا نہیں ہوتا عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی